اچھا، سنو آفری سن بے دلی کیا دن گزر جائیں گے میرا چھوٹا بیٹا ہے اے ون شاعر قاسم میں رش کرتا ہوں کاش میں ایسی شاعری کر سکتا جو قاسم کرتا ہے بے دلی کیا ہی دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یوں جلا کے بے دلی یار سن لو شیخ ہم فقیر آدمی ہیں غریب آدمی ہیں سلیم جعفری میں نواز دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہیں ہم شاعر نہیں بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے کیا بے دلی مجھے بوسا دے دلی جلا دے تو جلا دے بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے میں اصل میں اعتماد سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دبئی ہے یہ میرا محلہ ہے یہ میرا لاہور ہے میرا لکھنؤ ہے میرا امروہ ہے میرا کراچی ہے تو میں جو بھی حماقت کروں تو آپ معاف کر دیں میں شاعر ہوں میں کوئی بینک کا ڈائریکٹر نہیں ہوں بے دلی بے دلی کیا یقین دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یقین دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے یہ خرابات نے خیرت باغتا ہم سب اس وقت انتہائی میں ہیں انٹریکچول ہیں سو کیا ہوگا بسوں بسوں کی لائن میں قطار لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے آج بڑی آڈینس کی باتیں کر رہے ہیں رات میں یہ خراباتیاں نے خیرت باغتا یہ خراباتیاں نے خرز باختہ صبح یہ خراب آتی نے خرز باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائیں گے مصیب مصیب پاگل یہ خراب نے خرد باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائیں گے ایک شعر سنو قاسم جان میری جان قاسم گلی قاسم جان سن یہ خراب آتی خیرت باغ تھا صبح ہوتے ہی سب کام پڑ گئے سنو کتنے دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں جہانگیر تم مجھے منگوا کے چھوڑے گا کتنے دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کتنے دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے کتنے دل کا جو تم کتنا دلجو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے